السلام علیکم خواتین و حضرات فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا بارواں لیکچر لے کے مجاہد عشائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ لیکچر میں ہم نے انوینٹریز کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا اور چونکہ وہ سبجیکٹ پوری طریقے سے مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے آج بھی ہم انوینٹریز کے حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ انوینٹریز کو ویلیو کرنے کے تین طریقے طریقے جات ہیں نمبر ایک first in first out number two weighted average method اور نمبر تین last in first out method آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تینوں میتھڈز کے استعمال سے اسٹاک کی ویلویشن پہ کس قسم کا اثر پڑتا ہے اور جب اسٹاک کی ویلویشن پہ اثر پڑے گا تو لا محالہ پروفٹ اور گروس پروفٹ کی فگر پہ بھی اثر پڑے گا آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں فرض کر لیجئے کہ ایک ادارہ ہے اس میں تین مختلف ڈیٹس پہ مال وصول ہو رہا ہے وہ ڈیٹس جو ہیں وصولی کی وہ ہے سات جنوری آٹھ جنوری اور ستائیس جنوری سات جنوری کو پندرہ یونٹس جو بھی چیز خرید رہے ہیں ہم اس کے ہم وصول کرتے ہیں اور فی یونٹ قیمت جو ہے وہ ایک سو تیس روپے ہے آٹھ جنوری کو جو پچیس یونٹ ہم نے وصول کیے ان کی قیمت فی یونٹ ایک سو چالیس روپے ہے اور ستائیس جنوری کو جو کیے ان کی تیس یونٹس کی قیمت ایک سو پچاس روپے فی یونٹ ہے یہ تو ہمارے پاس اسٹاک آ گیا اب اگر پندرہ ضربے ایک سو تیس پچیس ضربے ایک سو چالیس تیس ضرب ایک سو پچاس جب ہم یہ کر لیتے ہیں اور اس کا ٹوٹل کر لیں تو ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف یونٹس ستائیس جنوری کو ہیں ستر یونٹس ان کی ٹوٹل قیمت آ جائے گی سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ فی کس یونٹس کی قیمت کیا ہے بڑے آرام سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب جو بھی ان کی ٹوٹل قیمت ایچ ریسیٹ کی یا ایچ وصولی کی آتی ہے اس کا جو ٹوٹل بنتا ہے اس کو ٹوٹل کو ہم ٹوٹل نمبر آف یونٹ سے تقسیم کر دیں تو ہمارے پاس ایک ایوریج آ جائے گا ویلو اور یہ ایوریج ویلو پہ جو ہے وہ پر یونٹ اس کی قیمت ہے لیکن چیز یہ کہ جو آپ نے سات جنوری کو مال وصول کیا اس میں سے شاید کچھ مال بعد میں آنے والے یونٹس جو ہیں ان کے آنے سے پہلے استعمال ہو گیا ہو تو کیا یہ جائز ہوگا کہ ہم ستائیس جنوری یا تیس جنوری کا انتظار کریں کہ اس دن تک ہمارے پاس کتنا اویلیبل تھا اس دن تک ایوریج پرائز کیا تھی اور پھر اس ایوریج پرائز کے حوالے سے ہم جو آٹھ تاریخ کو یا سات تاریخ کو ہی یونٹس جو وصول ہوئے تھے انہی میں سے جو یونٹس استعمال ہوئے ان کی ویلیویشن کریں تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اپنی جگہ موجود ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے جب انوینٹریز کا لیکچر پچھلی سیریز میں بھی اور اس دفعہ بھی جب شروع کیا تھا تو ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو پالیسی انوینٹری ویلیویشن کے بارے میں ایک دفعہ طے ہو جائے اس پالیسی کو آپ چینج نہیں کر سکتے اب وصولی تو ہم نے مال کی کر لی اب فرض کر لیجئے کہ جو مال ہمارے پاس وصول ہوا اس میں سے مختلف ڈیٹس پہ اس کا استعمال ہوا یا اس کو ایشو کیا گیا فرض کر لیجئے کہ پچیس جنوری کو ہم نے دس یونٹس استعمال کیے ہم نے چھبیس جنوری کو مزید پندرہ یونٹس استعمال کیے اور ہم نے اٹھائیس جنوری کو بیس یونٹس اور استعمال کیے اب اگر ہم وصولی کو دیکھتے ہیں تو سات جنوری کو ہمارے پاس پندرہ یونٹ تھے ہمارے پاس آٹھ جنوری کو مزید پچیس یونٹس آئے یعنی پچیس تاریخ کو جب پہلا ایشو یا کنزمپشن یا یوزیج سٹاک کا ہوا اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل تھے چالیس یونٹس اس میں سے ہم نے دس یونٹس جو ہیں وہ استعمال کیے اب اگر تو ہم ایک ایوریج میتھڈ لے رہے ہیں تو وہ تو چالیس یونٹس کی جو ٹوٹل کاسٹ آتی ہے اس کو اگر ہم چالیس سے تقسیم کر دیں گے تو ایوریج ایک کاسٹ آ جائے گی وہ ایوریج کاسٹ اگر ہم دس یونٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے دس یونٹ جو ہم نے استعمال کیے ہیں ان کو اس سے ضرب دے دیں گے تو ہمارے پاس ایک ویلو آ جائے گا لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پالیسی ہماری کیا ہے اب فرض کر لیں کہ جی ہماری in the first instance policy جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم first in first out method جو ہے اس کو استعمال کریں گے یعنی جو مال سب سے پہلے آیا اس کو سب سے پہلے استعمال کیا جائے گا اس پرنسپل کے حوالے سے اس وقت جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں اس پہ ہم نے ورکنگ کیا ہے ڈیٹس کے حوالے سے وصولی کتنی ہوئی ایشو کتنا ہوا اور اسٹاک کا ویلو جو ہے کیا تھا at the end of that day یہ کالمس جو ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سات تاریخ کو سات جنوری کو ہم نے وصول کیے پندرہ یونٹس ایک سو تیس روپے کے حساب سے ایشو کوئی نہیں ہے لہذا سات تاریخ کی شام کو بھی ہمارے پاس جو سٹاک تھا وہ سٹاک جو ہے وہ پندرہ ہی یونٹس تھا اور اس کا ویلیو ایک سو تیس روپے کے حساب سے انیس سو اور پچاس روپے جو ہے وہ ویلیو اس کا نکلا ہے آٹھ تاریخ کو ہم نے مزید پچیس یونٹس جو ہیں ایک سو چالیس کے حساب سے خریدے روپے کے حساب سے خریدے اب ہمارے پاس آٹھ تاریخ کو بھی کوئی استعمال میں نہیں آیا اسٹاک تو اب ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف یونٹس چالیس ہوئے لیکن ان میں سے پندرہ کا ویلو انیس سو پچاس روپئے ہے کیونکہ ان کی قیمت خرید ایک سو تیس روپئے تھی تو پندرہ ضرب ایک سو تیس انیس سو پچاس روپئے اور جو پچیس آٹھ تاریخ کو یونٹس آئے ان کی قیمت ایک سو چالیس روپے تھی تو پچیس ضرب ایک سو چالیس پینتیس سو روپے لہذا ٹوٹل ویلیو ان چالیس یونٹس کا جو آپ کے پاس آٹھ تاریخ کی شام کو موجود تھے ان کا ویلیو ہو گیا پانچ ہزار چار سو اور پچاس روپے اب یہ تو آپ کی آٹھ تاریخ کی شام کی صورت حال تھی جو پہلا ایشو ہوا وہ پہلا ایشو جو ہے وہ پچیس تاریخ کو ہوا اور پچیس تاریخ کو ہم نے دس یونٹس جو ہیں وہ استعمال کیے ان چالیس میں سے ان دس کا ویلیو کیا ہوگا چونکہ ہمارا پرنسپل یا میتھڈ آف ویلویشن جو ہے وہ میتھڈ فرسٹ فرسٹ آؤٹ کا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو مال سب سے پہلے ریسیو ہوا یعنی جو دس یونٹس پندرہ یونٹس ہم نے سات جنوری کو وصول کیے تھے ان میں سے یہ دس یونٹس جو پچیس تاریخ کو استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ان پندرہ میں سے تھے لہذا ان کی ایشو پرائس جو ہے جس ریٹ پہ یہ ایشو ہو رہے ہیں استعمال کے لیے وہ دس ضربے ایک سو تیس روپے ہے اور اس کا ویلیو تیرہ سو روپے بنتا ہے پچیس تاریخ کی شام کو ہمارے پاس جو اسٹاک رہ گیا اب وہ پندرہ میں سے دس تو استعمال ہو گئے تو پیچھے پانچ یونٹس رہ گئے جو کہ ہم نے ایک سو تیس روپے کے حساب سے خریدے تھے تو ان کا ویلو جو ہے وہ چھ سو اور پچاس روپے ہو گیا پچیس یونٹس جو آٹھ تاریخ کو آئے تھے وہ ویسے کے ویسے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے تو پچیس ضرب ایک سو چالیس وہ پینتیس سو روپے کی قیمت ہی ہے ان کی اور یہ اب ٹوٹل اسٹاک جو کہ چالیس سے کم ہو کے تیس رہ گیا ہے اس کا اب ویلیو چار ہزار ایک سو پچاس روپے ہو گیا یوں ہم نے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے بیسس پہ جو مال سب سے پہلے استعمال ہوا اس کو اس ریٹ پہ ویلیو کیا جس ریٹ پہ سب سے پہلی وصولی ہم نے مال کی تھی آگے چلیے ستائیس تاریخ کو چھبیس تاریخ کو ہم نے مزید پندرہ یونٹس جو ہیں ان کو استعمال کیا اب آپ کو یاد ہے کہ جی ہمارے پاس پچیس تاریخ کی شام کو پانچ یونٹس ایک سو تیس روپئے کے حساب سے بچے ہوئے تھے اور پچیس یونٹس ایک سو چالیس روپئے کے حساب سے بچے ہوئے تھے تو چھبیس تاریخ کو جو پندرہ یونٹس استعمال ہوئے ان میں سے پانچ یونٹس تو وہ ہیں جو ایک سو تیس روپئے کے حساب سے خریدے گئے تھے وہ سب سے پہلی خرید میں سے لیفٹ اوور تھا بقیہ بچا ہوا حصہ تھا اس وصولی کا جو سات تاریخ کو کی تھی ہم نے اور جو باقی دس یونٹس ہم نے استعمال کیے یا ایشو کیے چھبیس تاریخ کو وہ اب ہم نے جو باقی آٹھ تاریخ کو جو وصولی ہوئی تھی کیونکہ سات تاریخ کے جتنا مال آیا تھا وہ سارا استعمال ہو گیا وہ اب ان پچیس یونٹس میں سے جو آٹھ تاریخ کو وصول ہوئے تھے ان میں سے استعمال کیا گیا وہ دس یونٹس دیے گئے تو اب جو ایشو ہے ان کا ویلو کیا ہوا پانچ ایک سو تیس روپئے کے حساب سے چھ سو پچاس روپئے اور دس ایک سو چالیس روپئے کے حساب سے چودہ سو روپئے تو یہ ہو گیا دو ہزار پچاس روپئے پندرہ یونٹس دو ہزار پچاس روپئے کے آپ نے ایشو کیے یا استعمال کیے اسٹاک کی پوزیشن کیا ہے اب چھبیس تاریخ کی شام کو جو سات تاریخ کو ہم نے وصول کیا تھا اسٹاک ایک سو تیس روپے کے حساب سے وہ تو اب ہمارے پاس ہے نہیں جو آٹھ تاریخ کو وصول کیا تھا پچیس یونٹ وصول کیے تھے اس میں سے دس ہم نے استعمال کر لیے تو باقی ہمارے پاس پندرہ یونٹس رہ گئے اور پندرہ ایک سو چالیس کے حساب سے جو ہے وہ اکیس سو روپیہ بنتا ہے تو اب جو اسٹاک کی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پندرہ یونٹس ہیں اور اکیس سو روپے ان کا ویلو ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا پرنسپل ہم نے اڈاپٹ رکھا ہے سب سے پہلے جو ایشو ہوا وہ سب سے پہلی پرچیز میں سے اس کے ریٹ کے حساب سے اس کا ایشو ہوا اس سٹاک میں سے گیا جو سب سے پہلے پرچیز کیا گیا تھا اگر فرض کر لے ایک منٹ کے لیے کہ جو آپ نے پچیس تاریخ کو ایشو کیے وہ یونٹس دس نہیں تھے بلکہ بیس یونٹس تھے یعنی جو سات تاریخ کو آپ نے پندرہ یونٹس خریدے تھے وہ تمام کے تمام استعمال ہو گئے اور اس کے علاوہ پانچ یونٹس اور استعمال ہوئے جو کہ آٹھ تاریخ کو خریدے تھے آپ تو وہاں پہ پھر ویلیویشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی پندرہ یونٹس ویلیو ہوں گے ایک سو تیس کے حساب سے اور پانچ یونٹس ویلیو ہوں گے ایک سو چالیس کے حساب سے اور سٹاک جو ہے وہ اب بیس کا رہ جائے گا کیونکہ پندرہ والا سٹاک جو ہے جو سب سے پہلے خریدا تھا وہ تمام کا تمام کنزیوم ہو گیا استعمال ہو گیا اور جو نیا آیا تھا آٹھ تاریخ کو اس میں سے بھی پانچ یونٹس استعمال ہو گئے تو پیچھے ہمارے پاس آٹھ تاریخ کا کی جو پرچیز تھی اس میں سے بیس یونٹس رہ گئے جو ایک سو چالیس کے حساب سے تو یہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا سلسلہ جو ہے یا ویلویشن کا میتھڈ جو ہے یہ ہم استعمال کر رہے ہیں اب ستائیس تاریخ کو ہم نے مزید تیس یونٹ خریدے ایک سو پچاس روپے کے حساب سے تو اب ہمارے پاس اسٹاک لیفٹ اوور جو سیکنڈ پرچیز تھی اس میں سے پندرہ یونٹس رہ گئے تھے ایک سو چالیس کے حساب سے جو کہ اکیس سو روپیہ بنتا ہے اور یہ جو نئے تیس یونٹس آئے ایک سو پچاس روپے کے حساب سے یہ پینتالیس سو ہے تو اب ٹوٹل قیمت اس پینتالیس یونٹس کی چھ ہزار چھ سو روپے چھ ہزار چھ سو روپے ہو گئی انہی یونٹس میں سے اٹھائیس تاریخ کو ہم نے بیس یونٹس جو ہیں وہ استعمال کیے پندرہ یونٹس جو ہمارے پاس ارلیسٹ اسٹاک تھا ایک سو چالیس روپے کے حساب سے جو خریدا تھا اس میں سے گئے اور پانچ جو ہے وہ جو لیٹسٹ اب ستائیس تاریخ کو خریدا ہے اس میں سے گئے تو پندرہ کی ویلیویشن جو ہے وہ ایک سو چالیس کے حساب سے اکیس سو روپیہ بنتی ہے اور پانچ ڈیڑھ سو روپے کے حساب سے ساڑھے سات سو روپیہ وہ بنتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بیس یونٹ جو ہیں یہ دو ہزار آٹھ سو پچاس روپے کے آپ نے ایشو کر اسٹاک آپ کے پاس کیا رہ گیا اب اسٹاک صرف جو ستائیس تاریخ کو جو تھا تیس یونٹس آئے تھے اس میں سے پانچ تو استعمال ہو گئے پچیس باقی اسٹاک میں رہ گئے باقی سارا پرچیز جو تھا وہ آپ استعمال کر چکے ہیں اس میں سے کچھ بچا نہیں ہے اور پچیس units times hundred and fifty تین ہزار سات سو پچاس روپے کا آپ کا اسٹاک جو ہے وہ رہ گیا آپ کے پاس یوں ایشوز کی ویلویشن اور انوینٹری کی ویلویشن اسٹاک کی valuation at the end of each day at the end of the month of January ہم نے جو ہے وہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے بیسس پہ پالیسی اڈاپٹ کرنے کی بیسس پہ ہم نے جو ہے وہ ورک آؤٹ کر لیا اسٹاک کا ویلو اب ذرا نظر دوڑائیں آپ جو ایشوز کی ویلویشن تھی اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ جی اٹھائیس تاریخ کو جو بیس یونٹس استعمال میں لائے جا رہے ہیں یا استعمال کیے گئے ہیں ان کا ویلو جو ہے وہ اٹھائیس سو پچاس روپے جو ہے وہ بن رہا ہے جبکہ چھبیس تاریخ کو جو بیس یونٹس استعمال کیے گئے ان کا ویلو جو ہے وہ دو ہزار پچاس روپے بن رہا ہے یہ غلطی نہیں ہے یہ صرف اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے بات کہ جی پرائسز آپ کی پرچیز کی جو ہے وہ رائز کر رہی ہیں آپ کی انکریز کر رہی ہیں آپ کی ہاتھ میں جو انوینٹری ہونا چاہیے آج مہینے کے آخر میں وہ اس پرائز پہ ہونی چاہیے جو اس وقت اس, اس اتنے اسٹاک کی پرائز آف پرچیز ہے کرنٹ پرچیز پرائز جو ہے اس کی یا لاسٹ پرچیز پرائز جو ہے اس کے ریفرنس سے اس کی ویلویشن ہونی چاہیے کیونکہ وہی پرائز جو ہے وہ سب سے زیادہ کرنٹ ہے وہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس وقت مارکیٹ میں ڈیڑھ سو روپے فیکس کے حساب سے یونٹ مل رہے ہیں لہذا اگر ہم آج پھر جا کے خریدیں گے تو کم از کم ڈیڑھ سو روپیہ ہم پے کریں گے لہذا ہمارے پاس جو اسٹاک بچ گیا ہے اور جو کہ ہم نے ڈیڑھ سو روپئے کے حساب سے خریدا تھا اس کی ویلویشن جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کے حساب سے اب آئیے دوسرے میتھڈ کی طرف جو کہ ویٹڈ ایوریج میتھڈ کہلاتا ہے اس میں بھی ریسیٹس وہی ہیں پرچیز ایشوز وہی ہیں جو پہلے والے اگزامپل کے اندر یا پہلے جو فائفوں کے تحت جو ہم نے ورکنگ کی تھی اس کے ویسی ہی ہیں یہ جو ٹیبل ہے اس میں کالمز بھی وہی ہیں صرف ایک اضافی کالم ہم دکھایا ہے جہاں پہ کہ ہم ایوریج کاسٹ جو ہے اس کو ورک آؤٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ جی وہ کیسے ورک آؤٹ کیا گیا ہے تو سات تاریخ کو آپ نے پندرہ یونٹس خریدے تیس روپے کے حساب سے جن کا ویلیو انیس سو پچاس روپے تھا آپ کے اسٹاک کا ویلیو انیس سو پچاس روپے ہے اور کہیں نہ کوئی پہلے اسٹاک تھا نہ کوئی اور خریداری ہوئی لہذا فیکس یا ایوریج ویلو جو ہے average value of the stock جو ہے یا ایوریج بیسس کو استعمال کرنے کرتے ہوئے ہمارے پاس جو اسٹاک کا ویلو ہے وہ ایک سو تیس روپے فیکس ہی ہوگا یعنی انیس سو پچاس تقسیم پندرہ ایک سو تیس روپے اب آٹھ تاریخ کو ہم نے مزید پچیس یونٹس جو ہیں وہ ایک سو چالیس روپے کے حساب سے ہم نے خریدے ایشو کوئی نہیں کیا اب ہمارے اسٹاک کی ویلو جو ہے انیس سو پچاس روپے اس اسٹاک کی جو سات تاریخ کو خریدا تھا کیونکہ اس میں سے ایشو کوئی نہیں ہوا انیس سو پچاس روپے اس کا ویلو ہے اور پینتیس سو روپے جو ایک سو چالیس کے حساب سے آپ نے پچیس یونٹس خریدے ہیں ان کا ویلو ہے تو یہ ملا کے پانچ ہزار چار سو پچاس ہو گیا اب ایوریج ریٹ کیا نکلا ایوریج ریٹ ہے پانچ ہزار چار سو پچاس تقسیم چالیس کیونکہ چالیس آپ کے پاس یونٹس پندرہ آپ نے پہلے دن خریدے تھے پچیس دوسرے دن خریدے تو پانچ ہزار چار سو پچاس تقسیم چالیس اور آپ کے پاس ایوریج ریٹ آ گیا ایک سو اور چھتیس روپے اور پچیس پیسے تو یہ اگر اس ڈیٹ میں یا اس سے اگلے روز کوئی ایشو ہوگا اور کوئی مزید خریداری نہیں ہو رہی جس سے اسٹاک بڑھ رہا ہے تو وہ ایشو جو ہے وہ ایک سو چھتیس روپے اور پچیس پیسے کے حساب سے ہوگا پچیس تاریخ کو ہم ایشو کر رہے ہیں دس آئٹمس ان چالیس میں سے جو ہمارے پاس موجود ہے جن کا کہ ویلو پانچ ہزار چار سو پچاس ہے اور جن کا ایوریج کی بیسس کے اوپر ایوریج کاسٹ پر یونٹ کی بیسس کے اوپر اس کا ویلو جو ہے ایک سو چھتیس روپے پچیس پیسے فیکس آ رہا ہے تو یہ اب جو دس یونٹس استعمال ہوئے ان کو ہم ویلو کریں گے ایک سو چھتیس روپے اور پچیس پیسے کے حوالے سے دس ضرب ایک سو چھتیس اشاریہ پچیس تیرہ سو باسٹھ روپے پچاس پیسے یہ ایشو جو دس یونٹس ہوئے ان کا ویلو آ گیا اب اسٹاک کا ویلو کیا رہے گا اسٹاک کا ویلو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پانچ ہزار چار سو پچاس مائنس تیرہ سو باسٹھ روپے پچاس پیسے ریزلٹنگ فیگر جو ہے وہ چار ہزار ستاسی روپے پچاس پیسے یہ اب جو باقی اسٹاک رہ گیا ہے اور باقی اسٹاک ہمارے پاس کتنا رہ گیا چالیس میں سے دس ہم نے استعمال کر لیے تیس یونٹس ہمارے پاس رہ گئے ایوریج کاسٹ اب کیا آئی جو بکیا اسٹاک رہ گیا اس کی ابھی بھی ایوریج کاسٹ جو ہے ایک سو چھتیس روپے اور پچیس پیسے ہی آئی کیونکہ اس عرصے کے اندر مزید کوئی ہم نے پرچیزنگ نہیں کی یا اسٹاک میں کوئی وصولی نہیں ہوئی کوئی ایڈیشن نہیں ہوئی ستائیس تاریخ کو ہم نے تیس یونٹس مزید خرید لیے اور یہ تیس یونٹس جو ہیں یہ ہم نے ایک سو پچاس روپے کے حساب سے خریدے اور یہ قیمت جو ہے ہماری یہ پینتالیس سو روپے ان کی آئی قیمت خرید اب ہمارا ویلیو آف اسٹاک جو ہے وہ کیا ہوا پہلے جو ہم نے ویلیو نکالا تھا وہ باقی جو رہ گئے تھے پچیس تاریخ کو آئٹمس وہ اس کا ویلیو نکلا دو ہزار ترتالیس روپے پچہتر پیسے پلس جو اب خریدا ستائیس تاریخ کو پینتالیس سو روپے تو اس ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارا ویلیو جو ہے وہ چھ ہزار پانچ سو ترتالیس روپے اور پچہتر پیسے جو ہے وہ آ جاتا ہے یہ تو ہو گیا ویلیو آف اسٹاک اب اسٹاک میں ہے کتنے یونٹس پڑے ہوئے ہمارے پاس جو بقایا یونٹس پچیس تاریخ کی شام کو رات کو جو رہ گئے تھے وہ تھے پندرہ یونٹس ان پندرہ یونٹس میں اضافہ ہوا تیس یونٹس کا ٹوٹل یونٹس ہمارے پاس ستائیس تاریخ کی شام کو پینتالیس یونٹس تھے اور ان کا ٹوٹل ویلیو جو ہے وہ چھ ہزار پانچ سو ترتالیس روپے پچہتر پیسے تھا ایوریج کی بیسس کے اوپر جس وقت ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں چھ ہزار پانچ سو ترتالیس اشاریہ پچہتر ڈیوائڈیڈ بائی تقسیم پینتالیس ہماری ایوریج کاسٹ جو ہے وہ ایک سو پینتالیس روپے اور بیالیس پیسے اب ہم نے لیٹسٹ پرچیز کی ایک سو پچاس روپے کے حساب سے ہماری جو ایوریج کاسٹ آ رہی ہے وہ ایک سو پینتالیس روپے آ رہی ہے اور ہم جو اس اسٹاک جو ہمارے پاس رہ گیا ہے اس کو ہم ویلو بھی ایک سو پینتالیس کے حساب سے کر رہے ہیں فائیفو میں آپ نے یہ نہیں کیا تھا فائیفو میں اگر پرانا اسٹاک ختم ہو گیا تھا تو آپ لیٹسٹ پرچیز کے ریفرنس سے آپ اسٹاک کی ویلویشن کر رہے تھے یہاں پہ آپ کے پاس جو پرانا اسٹاک اور نیا اسٹاک دونوں ملا کر کے جو آپ کے پاس اسٹاک رہ گیا ہے اس کی ویلیویشن آپ اس کی ایوریج کی بیسس پہ کر رہے ہیں تو ایک سو پینتالیس روپے اور بیالیس پیسے وہ آپ نے ستائیس تاریخ کو جو آپ کے پاس پینتالیس یونٹس رہ گئے تھے ان کا ایوریج ریٹ جو ہے وہ نکال لیا اٹھائیس تاریخ کو ہم نے مزید بیس یونٹس جو ہیں وہ ایشو کیے یا یوز کیے ان کی ویلیویشن ایک سو پینتالیس روپے بیالیس پیسے کے حساب سے دو ہزار نو سو آٹھ روپے اور چالیس پیسے تقریباً بنتی ہے بیس ضرب ایک سو پینتالیس اشاریہ بیالیس یہ قیمت آتی ہے تو یہ تو ایشوز کا ویلیو ہو گیا جو باقی اسٹاک رہ گیا پینتالیس تھے پچیس پیچھے رہ گئے ان پچیس کا ویلیو کیا ہے چھ ہزار پانچ سو ترتالیس اشاریہ پچہتر جو کہ ستائیس تاریخ کی شام کو ہمارے اسٹاک کا ویلو تھا مائنس دو ہزار نو سو آٹھ روپے چالیس پیسے پیچھے ہمارے پاس ویلو رہ گیا تین ہزار چھ سو پینتیس روپے پینتیس پیسے اس ویلو کو جب ہم تقسیم کریں گے جو بکیا یونٹس ہمارے پاس ہیں جو کہ پچیس ہیں تو ہمارے پاس اب ایوریج ریٹ آ جائے گا ایک سو پینتالیس روپے اور اکتالیس پیسے اور یوں ہم نے ویٹڈ ایوریج کے یا ایوریج کاسٹ پر یونٹ کے حساب سے ہم نے جو ہے وہ اپنے ایشوز کی ویلویشن کی اور ہم نے اپنے اسٹاک کی ویلویشن کی یہ جو ایوریج کاسٹ آ رہی ہے یہ یہ اب آپ دیکھیے کہ جی آپ کے پاس آخر میں پچیس یونٹ رہ گئے تھے یہ پچیس یونٹ اس پرچیز میں سے ہیں اس خرید اس اسٹاک میں سے ہے اس پرچیز میں سے ہے جس کو کہ آپ نے ایک سو پچاس روپے کے حساب سے خریدا تھا جو آپ کی ایوریج پرائس آ رہی ہے ایوریج ریٹ آ رہا ہے اس کا اور ایکچول قیمت خرید کا آپس میں کچھ رشتہ ہے یا نہیں کوئی تعلق ہے یا نہیں ایک سو پینتالیس ایوریج کاسٹ اور قیمت خرید ایک سو پچاس تو یہ ایک فرق جو ہے یہ ہمارے سامنے آیا ایوریج میتھڈ کا جبکہ ہم نے فائفو میتھڈ پہ اگر ہم پھر واپس جائیں تو فائفو میتھڈ پہ جو ہمارے پاس پچیس آئٹمز رہ گئے تھے وہ ہم نے کرنٹ پرچیز پرائز کے اوپر کیونکہ پرانا اسٹاک سارا ختم ہو گیا تھا پچیس ایک سو پچاس کے حساب سے کیے تھے جو کہ کرنٹ مارکیٹ پرائز سے ریلیٹ کرتا ہے تو لیٹسٹ پرائز جو ہے اس کا ایفیکٹ زیادہ آتا ہے اسٹاک کی ویلویشن کے اوپر اگر فرض کر لیجئے اس پرٹیکولر فائفو کے ایگزامپل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو وہ سارا پہلا اسٹاک جو ہے وہ ختم کر دیا اور صرف لیٹسٹ اسٹاک ہی رہ گیا اور چونکہ آپ قیمت جو ہے تو پھر فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایک سو پچاس میں پچاس میں سے ہی وہ نکلا ہوگا دیکھیے چیز یہ ہے کہ فائفو یا ایوریج میتھڈ دونوں میں جو اسٹاک ایشو ہو رہا ہے وہ اسٹاک تو جتنا مال پڑا ہوا اس میں سے ایشو ہو رہا مال کے اوپر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی یہ پہلے آیا یہ بعد میں آیا وہ تو ایشو ہو رہا پرابلم جو ہمیں آ رہی ہے ایشو جو ہمارا ہمارا ہمارا مسئلہ جو ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جی جو باقی رہ گیا اس کو کیسے ویلیویشن کرنی اور اس ویلیویشن کے لیے طریقہ کار کیا ہونا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جو ایشو ہم کر رہے ہیں چیز اس کو کس ریٹ پہ ویلو کرنا ہے اس کو کس تدویز پہ سے ایویلویٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ فائفو میتھڈ سے کیا ریزلٹ آتا ہے اور ایوریج میتھڈ سے کیا ریزلٹ آتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں تیسرے میتھڈ کی طرف جو کہ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا میتھڈ اس میں بھی وہی کالمس ہیں ہمارے پاس ڈیٹ ریسیٹ ایشو اور ویلو آف اسٹاک اور وہی ڈیٹا ہے کہ سات تاریخ کو ہم نے پندرہ یونٹ خریدے ایک سو تیس روپے کے کوئی ایشو نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا لہذا سات تاریخ کی شام کو ہمارے پاس وہی پندرہ یونٹس ایک سو تیس کے حساب سے جو ہے روپے کے حساب سے ہمارے پاس جو ویلو آف اسٹاک تھا وہ انیس سو پچاس روپے ہو آٹھ تاریخ کو ہم نے مزید پچیس یونٹس خریدے ایک سو چالیس کے حساب سے پچیس ضرب ایک سو چالیس جو ہے وہ پینتیس سو روپیہ وہ بن گیا انیس سو پچاس روپے کا پہلے اسٹاک تھا دونوں ملا کے چون سو پچاس روپے کا اسٹاک ہمارے پاس موجود ہے اب ہمیں پچیس جنوری کو اس چالیس یونٹس میں سے جن کا ٹوٹل ویلو پانچ ہزار چار سو پچاس ہے اس میں سے ہم دس یونٹس جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں یا جاری کر رہے ہیں یا کنزیوم کر رہے ہیں اب پالیسی جو ہے ہماری ویلیویشن کی اسٹاک کی اور ایشو کی وہ یہ ہے کہ جو سب سے لیٹسٹ مال آیا ہے خریدا تھا ہم نے اس جس جس ریٹ پہ خریدا تھا وہ ریٹ ایشو پہ لاگو ہوگا جو بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ جو سٹاک پڑا ہوا اس پہ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کل آیا تھا اور یا پرسوں آیا تھا یا یہ آج آیا ہم اس کو without reference to date of purchase جو ہے وہ ایشو کر رہے ہیں مسئلہ صرف ویلویشن کا ہے کہ وہ ویلویشن جو ہے وہ کس ریٹ پہ ہونی ہے تو last in first out method کے حساب سے جو لیٹسٹ پرچیز ہے اس کے ریٹ پہ ایشو کو ویلو کریں گے تو پچیس تاریخ کو جو آپ نے دس یونٹس ایشو کیے ان کا ویلو ایک سو چالیس روپے کے ریفرنس سے نہ کہ ایک سو تیس روپئے کے ریفرنس سے کیا جائے گا تو دس ضرب ایک سو چالیس چودہ سو روپئے آپ کے جو آئٹمس ایشو ہوئے یا کنزیوم ہوئے ان کا ویلو آیا اب اسٹاک کی طرف آ جائیے تو اسٹاک میں وہ پندرہ یونٹس جو آپ نے سات تاریخ کو خریدے تھے ایک سو تیس روپئے کے حساب سے وہ ابھی بھی موجود ہیں آپ کے پاس انیس سو پچاس یونٹس وہ موجود روپے کے وہ موجود ہیں جو آپ نے پچیس یونٹ خریدے تھے آٹھ تاریخ کو اس میں سے اب آپ نے دس ایشو کر دیے اس میں سے بقیہ پندرہ رہ گئے ایک سو چالیس روپے کے حساب سے اس کا ویلیو اکیس سو روپے بنا اور یوں دونوں اس ٹوٹل اسٹاک کا ان انتیس آئٹمس جو آپ کے پاس باقی رہ گئے اسٹاک میں تیس یونٹس کا ٹوٹل ویلو جو ہے وہ آپ کا بن گیا چار ہزار اور پچاس روپے اب چھبیس تاریخ پہ آئیے چھبیس تاریخ کو آپ نے پندرہ یونٹس اور جاری کیے اب یہ جو پندرہ یونٹس آپ نے جاری کیے یہ کس ریفرنس سے جائیں گے یہ ابھی بھی جو آٹھ تاریخ کی پرچیز پرائز تھی یا آٹھ تاریخ کی جو پرچیز تھی وہ ٹوٹل ہماری پرچیز تھی پچیس یونٹس کی جس میں سے دس یونٹس ہم نے کنزیوم کیے پچیس تاریخ کو باقی پندرہ رہ گئے اب چھبیس تاریخ کو ہم پندرہ یونٹس ہی کنزیوم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسٹاک جو ہے وہ ختم کیا جائے گا اس میں سے پہلے ایشو کیا جائے گا لہذا پندرہ روپے کے حساب سے پندرہ یونٹس جو ہیں ان کا ریٹ آف ایشو بھی جو ہے وہ ایک سو چالیس روپے فی کس ہے اور یہ ویلو بن گیا ایشو کا ویلیو جو ہے وہ بن گیا اکیس سو روپے اب اسٹاک کی پوزیشن کیا ہے اسٹاک کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس ابھی بھی پندرہ یونٹس موجود ہیں لیکن یہ وہ پندرہ یونٹس ہیں جو ہم نے سات تاریخ کو اس مہینے جو سب سے پہلی پرچیز کی تھی تو اس کی پرائز تھی ایک سو تیس روپے لہذا اب میرے اسٹاک کا ویلو جو ہے وہ انیس سو پچاس روپے پندرہ یونٹس جو میرے پاس آج موجود ہیں ان کا ویلو انیس سو پچاس روپے حالانکہ میری لاسٹ پرچیز جو تھی وہ ایک سو چالیس روپے کی تھی میرا اسٹاک جو ویلیو ہو رہا ہے وہ ایک سو تیس روپے کے حساب سے ہو رہا یہ ڈفرینشیل بھی ذہن میں رکھیے ستائیس تاریخ کو آ جائیے ستائیس تاریخ کو آپ تیس یونٹ سے ایک سو پچاس روپے کے حساب سے خرید رہے ہیں اب آپ کی اسٹاک کی پوزیشن ستائیس تاریخ کی شام کو جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پندرہ یونٹس جو سات جنوری کو خریدے تھے اور وہ تیس یونٹس جو آپ نے ستائیس تاریخ کو خریدے یہ سارے موجود ہیں تو پندرہ یونٹس کی قیمت تو ہمیں پتا ہے کہ جی انیس سو پچاس روپے ہے اور جو تیس یونٹس ہمارے پاس آج خریدے تھے یعنی ستائیس جنوری کو خریدے تھے ان کی قیمت جو ہے وہ ایک سو پچاس روپے کے حساب سے پینتالیس روپے ہوئی ٹوٹل ویلیو ان پینتالیس یونٹس کا چھ ہزار چار سو پچاس روپے ہوا اٹھائیس تاریخ کو ہم بیس یونٹس استعمال کر رہے ہیں بیس یونٹس جو استعمال کر رہے ہیں وہ with reference to the last purchase کر رہے ہیں جو لاسٹ پرچیز ہوئی وہ ستائیس تاریخ کو ہوئی ایک سو پچاس روپے کے حساب سے بیس ضرب ایک سو پچاس تین ہزار روپے اسٹاک میں میرے پاس بکیا آئٹم پینتالیس کی جگہ بیس کنزیوم ہو گئے پچیس رہ گئے ان پچیس میں پندرہ وہ ہیں جو میں نے سات جنوری کو خریدے تھے ایک سو تیس روپے کے حساب سے اور دس ان میں سے رہ گئے جو میں نے ستائیس تاریخ کو خریدے تھے تو دس یونٹس جو ہیں وہ ایک سو پچاس روپے کے ریفرنس سے ویلیو ہے اور پندرہ کا ویلیو جو ہے وہ ایک سو تیس کے حساب سے ہے انیس سو پچاس روپے پلس پندرہ سو روپے ٹوٹل ویلیو پچیس یونٹس کا اب جو اسٹاک میں رہ گئے ہیں ان کا ویلیو چونتیس سو پچاس روپے ہے کیا یہ ویلیویشن صحیح ہے کیا ایوریج میتھڈ کی ویلویشن صحیح تھی یا FIFO first in first out کے حساب سے جو ویلویشن کی گئی وہ صحیح تھی یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ میتھڈز تین جو ہیں ان میں سے کون سا میتھڈ جو ہے وہ کس بزنس کے لیے اپلائی ہونا چاہیے کیا اس کا کوئی اثر پڑتا ہے کہ کون سا ہم ویلویشن میتھڈ جو ہے وہ استعمال کریں سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی بزنس کے علاوہ جو اس وقت مارکیٹ میں پرائسز کا ٹرینڈ ہے کیا اس کا ایفیکٹ بھی ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے جب ہم ویلیویشن کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے اور کرنٹ اسٹاک uh, uh, کی ویلویشن کے لیے اسٹاک یا انوینٹری کی ویلویشن کے لیے تو یہ تینوں سوال جو ہیں یہ اپنی جگہ بالکل جائز سوال ہے اور ہم نے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ دے دا جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک پالیسی ویلیویشن کی جب ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم پھر ہر سال چینج نہیں کر سکتے جب ہم اس پالیسی کو چینج نہیں کر سکتے تو سوال یہ پیدا ہوا پھر کہ جناب پرائسز کو ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں پرائسز تو مارکیٹ کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ان میں بڑھاؤ یا کمی کیسے واقع ہوتی ہے تو یہ تو مارکیٹ کنڈیشن ڈٹرمن کرتی ہیں یا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی پوزیشن ڈٹرمن کرتی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جی ہمارے یہاں جو ہے یا ہمارے لیے جو ہے وہ اس سال میں جو آئندہ سال آنے والا ہے اس میں یہ کیسے پرائسز اوپر جائیں گی نیچے آئیں گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ہم یہ ویلیویشن کی پالیسی تو ہم نے آج سے پانچ سال پہلے ڈیفائن کرنی تھی اور ڈیفائن کی تھی تو اس وقت ہمیں کیا چیز یہ ہے کہ جی آپ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اس کاروبار کے سے ریلیٹڈ اتار اور چڑھاؤ اس میں اگر را مٹیریل آپ استعمال کریں را مٹیریل آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے اگر پروجیکشنز بنائی ہیں آپ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں یا اس تین سال کی پروجیکشنز دو سال کی پروجیکشنز ایک سال کی پروجیکشن بنائی ہے تو آپ نے کچھ اسیوم کیا ہوگا کہ جناب اس عرصے میں اور وہ ازمپشن جو ہے وہ اس چیز میں بیس ہوگی کہ مارکیٹ کے ٹرینڈز کیا ہے مارکیٹ میں اس وقت کیا رجحان ہے اور آئندہ یہ رجحان جو ہے یہ اتار کی طرف جائے گا یا پڑھاؤ کی طرف جائے گا اور کتنا جائے گا یہ تمام چیزیں مارکیٹ ریسرچ سے آپ معلوم کر کے اس بیسس کے اوپر وہ آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری ٹریڈ کے اندر یہ اس طریقے سے جو جو, جو مٹیریلز ہم استعمال کرتے ہیں ان مٹیریلس کے ساتھ یا ان پرائس ان کی پرائسز کے ساتھ یہ جو ہے آ, ہو سکتا ہے لہذا ہماری ویلیویشن کی پالیسی آئندہ جو ہے یا ہمیشہ جو ہے وہ فائفوں کی بیسس پہ ہوگی یا لائفوں کی بیسس پہ ہوگی یا ایوریج کی بیسس پہ ہوگی جنرلی اسپیکنگ اگر کچھ ایسی چیز ہے کہ جی پرائسز کی ویلویشن میں کافی والٹلٹی ہے یعنی کافی وہ بڑھتی کم ہوتی رہتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پھر ہم ایوریج پرائس کا میتھڈ جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں عام طور پہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے ایوریج میتھڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے عام طور پہ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے یہ کوئی قانون نہیں لائفو وہاں پہ استعمال کیا جائے گا کہ جہاں پہ آپ کی سیلنگ پرائس جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی این ممکن ہے اتار اور چڑھاؤ کی وجہ سے آپ جو لیٹسٹ پرچیز ہے اس کی پرائس لے رہے ہیں جو پیمنٹ کر رہے ہیں یا اس کے لیے جو پرائس پے کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ اپنا اسٹاک جو ہے اس کو ویلیو کرتے اپنے ایشوز کو ویلیو کرتے اور اس سے جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے پروفٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے وہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جی ہم نے جب یہ بات کہی تھی کہ ان تینوں میں سے کوئی میتھڈ تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کے حساب سے جو بینچ مارک ہے اس میں یا آپ فائیفو استعمال کیجئے یا ایوریج میتھڈ استعمال کیجئے یہ بینچ مارک ٹریٹمنٹ ہے لیکن آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ میں یہ شامل ہے کہ جی آپ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ صرف آلٹرنیٹو کے طور پہ آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے اور وہ اگر آپ کے کاروبار یا بزنس کے حوالے سے nature of that business and the nature of the market that you are in اس پہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ ڈسیشن جو ہے یہ پالیسی بناتے وقت کیا جاتا ہے آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ان ویلویشنس کا پروفٹ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ gross profit is equal to sales minus cost of sales جو ابھی ہم نے ایگزامپلس کیے ان تینوں ویلویشن میتھڈز کے حوالے سے اس میں ہم نے ٹوٹل نمبر آف یونٹس جو استعمال کیے یا ایشو کیے وہ تھے پینتالیس فرض کر لیجئے کہ فی کس قیمتیں فروخت جو ہے ان یونٹس کی جو ہم جس پرائز پہ فرا اس کو بیچ رہے ہیں وہ ہے دو سو اور پچاس روپے تو سیلز جو ہے ہماری ان پینتالیس یونٹس کے حوالے سے اور دو سو پچاس روپے فی یونٹ کے حوالے سے پینتالیس ضرب دو سو پچاس روپے گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے ہماری سیلز ہو گئی اب فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے حوالے سے جو ہماری کاسٹ آ رہی تھی ان پینتالیس یونٹس کی وہ کیا تھی تیرہ سو پلس دو ہزار پچاس پلس دو ہزار آٹھ سو پچاس اور یہ ٹوٹل ویلو جو ہے یا کاسٹ جو تھی ایشوز کی کاسٹ جو ہے یہ چھ ہزار دو سو روپئے جو ہے وہ آئی لہذا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی ویلویشن میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم نے cost of sale work out کی اس کو ہم جب مائنس کریں گے سیلز ریونیو میں سے جو کہ گیارہ ہزار دو سو پچاس ہے اور جو کاسٹ آف سیلز فائفو کی بیسس پہ آئی وہ چھ ہزار دو سو روپے آئے تو آپ کا گروس پروفٹ جو ہے وہ پانچ ہزار اور پچاس روپے آیا اب ہم ایوریج میتھڈ کی طرف چلتے ہیں ایوریج میتھڈ کے تحت کاسٹ آف سیل جو ہے وہ ہم نے ورک آؤٹ کی تھی تیرہ سو باسٹھ اشاریہ پچاس دو ہزار ترتالیس اشاریہ پچہتر اور دو ہزار نو سو آٹھ روپے چالیس پیسے یوں یہ ٹوٹل بن گیا چھ ہزار تین سو چودہ روپے اور پینسٹھ پیسے ان پینتالیس یونٹ کا کاسٹ اب جو ہے ایوریج میتھڈ کے حوالے سے ویٹڈ ایوریج میتھڈ کے حوالے سے وہ چھ ہزار تین سو چودہ روپے اور پینسٹھ پیسے آئی اس کو جب ہم اس سیلز ریونیو میں سے جو کہ پینتالیس یونٹ ہم نے بیچے دو سو پچاس روپے کے حساب سے گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے ہمارا سیلز ریونیو تھا اس میں سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ جو ہے ویٹڈ ایوریج کے حساب سے چار ہزار نو سو پینتیس روپے اور پینتیس پیسے جو ہے وہ آتا ہے first in first out method کے حوالے سے ہمارا پروفٹ پانچ ہزار پچاس روپے آیا ہے ایوریج میتھڈ کو استعمال کرنے سے ہمارے پاس جو اب پروفٹ آ رہا ہے گروس پروفٹ جو آ رہا ہے وہ چار ہزار نو سو پینتیس روپے پینتیس پیسے یعنی گروس پروفٹ کے اندر کمی واقع ہوئی کیونکہ کاسٹ آف سیل جو ہے وہ ہماری فائفو کے مقابلے میں وہ بڑھ گئی جب کاسٹ آف سیل بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ گروس پروفٹ کم ہوگا اب آئیے آپ تیسرے میتھڈ کے اوپر تیسرے میتھڈ کے حوالے سے آپ نے جو cost of sale work out کی تھی وہ چودہ سو پلس اکیس سو پلس تین ہزار یعنی چھ ہزار پانچ سو اس چھ ہزار پانچ سو کو آپ مائنس کر دیں گیارہ ہزار دو سو پچاس جو سیلز ریونیو ہے تو آپ کے پاس فگر آ گئی چار ہزار سات سو اور پچاس روپے کی یعنی اس صورت میں گروس پروفٹ جو ہے وہ سب سے کم کیوں کہ آپ کے جو ایشوز تھے وہ لیٹسٹ پرائس کی ریفرنس سے جا رہے تھے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میں سب سے پہلے جو سب سے پرانا اسٹاک جو ہے ہاں اگر وہ سب سے پرانا اسٹاک جو تھا وہ ہم نے بڑی ہائی قیمت پہ خریدا ہوا تھا اس کے بعد کا جتنا کنزمپشن جو اسٹاک تھا اس میں قیمتیں گر گئیں تو پھر ریزلٹ کچھ اور آئے گا ایوریج میتھڈ کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائسیں بڑھ رہی ہیں لیکن ایوریج کاسٹ جو ہے یا ایوریج ویلو جو ہے لاسٹ ڈیٹ پہ مہینے کی اس وہ ویلو جو ہے اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ لاسٹ پرچیز پرائز کے ساتھ نہیں ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں رولنگ پرائز ہے بلکہ ایک ایوریج ہے ان تمام پرائسز کی جن پہ آپ نے مہینے میں خرید کی اور چونکہ ان قیمتوں میں کمی بھی تھی اور آہستہ آہستہ بڑھاوا لہذا وہ ایوریج جس وقت آپ نکالتے ہیں تو وہ ایوریج کم آتی ہے with reference to the last purchase price اور لائفوں کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بتا چکا اب بات آئی کاسٹ اور نیٹ ریئلائزبل ویلو کی یہ بھی ذرا دیکھ لیں فرض کر لیجئے کہ جی کسی کے پاس کسی کمپنی کے پاس کچھ ایسے یونٹس بھی موجود تھے جو کہ ہر طور پہ مکمل نہیں تھے اور ابھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ مارکیٹ میں فروخت کیے جا سکے اس صورت میں اگر ان کو سیل ہم نہیں کر سکتے ان کی ایکسپیکٹڈ سیلنگ پرائس جو ہے وہ پچیس سو روپے اگر ہے لیکن ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ابھی پانچ سو روپے مزید خرچ کرنے اور ان کو بیچنے میں بھی مزید ایک سو روپیہ خرچ ہوگا تو ہماری انوینٹری کی کا ویلو کیا ہوگا اگر آج تک ہم اس پہ ہزار روپیہ خرچ کر چکے ہیں یا انیس سو روپیہ خرچ کر چکے ہیں یا اکیس سو روپیہ خرچ کر چکے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمیں ورک آؤٹ کرنی سب سے پہلے تو ہمیں نیٹ ریئلائزبل ویلو اس سٹاک آئٹم کا کیلکولیٹ کرنا پڑے گا وہ کیسے selling price minus expected selling expenses minus completion cost یعنی سیلنگ پرائز جو متوقع ہے اس کی اس میں سے وہ اخراجات جو ابھی اس کو مکمل کرنے میں خرچ کرنے ہونے ہیں اور وہ اخراجات جو ہم نے اس کے بیچنے پہ کرنے ہیں ان کو آپ اس میں سے اگر مائنس کر دیں گے تو ویلیو جو آئے گا وہ نیٹ ریئلائزبل ویلو ہوگا اگر ہم نے کاسٹ جو ہے وہ ہزار روپے کی ہے اور اس وقت نیٹ ریئلائزبل ویلو انیس سو روپے آ رہا ہے اصول ہے لوور آف کاسٹ اور نیٹ ریئلائزبل ویلو کاسٹ چونکہ کم ہے ہزار روپے ہے لہذا اس ریٹ پہ جو ہے وہ ویلویشن کی جائے گی باقی دو کیسز کے اندر جو ویلویشن ہے وہ اب آپ کا ذمہ ہے کہ آپ کریں ڈسکلوجرس کی بات ہے ڈسکلوجرز مختلف قسم کے ہیں یہ ہم پہلے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں کہ جی ان کو کیسے اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں کیسے لکھنا ہے لہذا وہ چیز کو اس وقت ہم نہیں دہرائیں گے اب ہم جس وقت آپ کو بیلنس شیٹ دکھائیں گے یا بیلنس شیٹ پہ ورکنگ کریں گے یہ موضوع پھر اس وقت آپ کے ساتھ اٹھائیں گے آج کے لیے ہم انوینٹریز کے موضوع کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور یہ سبجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہم یہاں پہ کر چکے ہیں آئندہ لیکچر میں کسی اور موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوگی خدا حافظ